نمبر ایک معاشی پریشانی مسلمانوں کا یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ روزی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا اور جب تک وہ اپنی روزی کا آخری لقمہ اور اپنے پانی کا آخری قطرہ نہیں پی لے گا اس وقت تک اسے موت بھی نہیں آئے گی مگر اس عقیدے کے باوجود آج مسلمانوں کے لیے پہلی اور آخری فکر معاش کی فکر ہے اللہ رب العزت نے روزی کی وسعت اور برکت کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مگر آج مسلمان اپنی روزی کے لیے فسق و فجور کے ہر ذریعے اور ہر طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں مالدار سے مالدار آدمی ٹیکس کے چند سکے بچانے کے لیے جان نچھاور کر دیتا ہے اور غریب اس لیے پیٹ بھر کر نہیں کھاتا کہ وہ کل امیر نہیں ہو سکے گا ہر طرف معاشی بے سکونی اور کھینچا تانی نے انسانوں کو جانور بنا دیا ہے اس کی وجہ سے ہر برا فعل عام ہو رہا ہے اور عزت و ذلت دوستی دشمنی سب کا معیار پیسہ بن گیا ہے بڑے بڑے اہل دین کے ہاں بھی پیسے کی وہ قدر ہے جو کسی انسان کی ہرگز نہیں معاشی عذاب کی وجہ سے معاشرے میں مندرجہ ذیل فسادات پھیل چکے ہیں سود اور رشوت سود اور رشوت کی لانت پورے اسلامی معاشرے میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان دو عذابوں میں گرفتار نہ ہو دنیا دار تو دنیا دار دین دار بھی تھوڑی سی راحت کی خاطر رشوت کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور یہ خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا کہ وہ کتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہو رہے ہیں اور سود کی لانت تو معاشرے میں اس طرح گردش کر رہی ہے جس طرح رگو میں خون دوڑ رہا ہے الیاز باللہ یاد رہے کہ یہ وہی سود ہے جس کا ایک لقمہ اپنی والدہ سے بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے چوری معاشی بحران نے مسلمانوں کو چوری جیسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے عام لوگ گھروں میں نقب لگا کر چوری کرتے ہیں اور بڑے لوگ بجلی ٹیلی فون اور نامعلوم کیا کیا چیز چوری کر کے اپنا پیٹ بڑھاتے ہیں اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مہذب طریقے سے کی ہوئی چوری عیب نہیں رہا ڈاکہ یہ خطرناک مرض بھی عام ہو چکا ہے اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ تر اس کا شکار ہے کیونکہ ان کا فکر دنیا سے گہرا لگاؤ اور تعلق ہے چور بازاری یہ عذاب تو معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے پرانے مال کو نیا کر کے بیچنا تڑپتے مریضوں کی پرواہ کیے بغیر دوائیاں اسٹاک کرنا زہریلے رنگ ملا کر رنگا رنگ شربت بیچنا جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو لوٹنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اس تجارت کا حصہ بن چکی ہیں جو تجارت اگر صحیح ہو تو مسلمانوں کو انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر کی سعادت نصیب ہوتی ہے بھیک مانگنا سوال کرنا بھیک مانگنا یہ عذاب بھی عام ہو چکا ہے عجیب بات یہ ہے کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کو تو برا سمجھا جاتا ہے اور اسے معاشرے کا ناصور کہا جاتا ہے لیکن نہایت مہذب طریقے سے اپنی دینی و دنیاوی وجاہت کو استعمال کر کے بھیک مانگنا معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا حالانکہ یہ مہذب بھکاری جو صرف اپنی بیٹیوں کی دھوم دھام کے ساتھ غیر اسلامی طریقے سے شادی کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا عالی شان مکان بنانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں یہ چوراہوں پر بھیک مانگنے والوں سے زیادہ خطرناک ہیں ایسا ظالمانہ دور آ گیا ہے کہ بھیک اور ہدیے کا فرق اٹھ گیا ہے اور ان وعیدوں سے نظر اٹھ گئی ہے جو بھیک مانگنے والوں کے لیے حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں اشراف خیر اللہ کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھنا اور دل میں خیال لانا کہ فلاں سے میری حاجت پوری ہوگی اس عذاب نے اسلامی وقار کو اس قدر ٹھیس پہنچائی ہے کہ بیان سے باہر ہے اللہ رب العزت کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا اللہ ماشاء اللہ اور اگر کوئی مالدار پھنس جائے تو ساری توجہات کا مرکز وہی بن جاتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ مالک اور رازق کی موجودگی میں توجہ دنیا کے ان لوگوں کی طرف جائے جو خود محتاج ہیں مال کے لیے ہجرت اور غلامی یہ وہ میٹھا عذاب ہے جو امت کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے آج لاکھوں نوجوان مختلف ممالک میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں جنہیں روزی کا چکمہ دے کر ان کی زمین اور دکانیں بکوا کر ایجنٹ مختلف ممالک میں لے گئے اور پھر انہیں وہاں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑائے یہ تو المناک داستان ان نوجوانوں کی ہے جو مال کی خاطر ہجرت میں بظاہر ناکام ہو گئے ہیں لیکن وہ مسلمان جو بظاہر کامیاب ہوئے ان کی حالت زار ان ٹھوکر کھانے والے نوجوانوں سے کچھ کم نہیں ہے ان میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بعض ممالک میں پناہ لینے اور روزی حاصل کرنے کے لیے تحریری طور پر بیان دیا ہے کہ وہ قادیانی ہیں ناوز باللہ اور کتنے ایسے ہیں جو بیرون ملک روزی کمانے کے لیے گئے اور طویل عرصہ وہاں رہے اب ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے زنا اور شراب جیسی برائیوں سے آلودہ ہوتی ہے مگر وہ ان آزاد جمہوری ممالک کے قوانین کے سامنے بے بس ہیں اور اپنی اولاد کو کچھ سمجھا بھی نہیں سکتے اب وہ سسکیاں لے لے کر روتے ہیں مگر رونے کا کیا فائدہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے مالک انہیں گدھا اور کتا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں مگر وہ چند ٹکو کی خاطر اس ذلت کو برداشت کرتے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنا دین و ایمان یہاں تک کہ گھر کی عزت و عصمت کو بھی کھو بیٹھے ہیں اور اتنا دور چلے گئے ہیں جہاں سے واپسی کا بظاہر کوئی امکان نہیں مگر یہ شوق ایسا ہے کہ اب بھی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی پہلی اور آخری آرزو یہی ہے وہ اس کی خاطر اپنا گھر بیچ کر اپنی جوان بیویوں کو تین تین سال کے لیے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں دیندار کہلانے والے بھی اس میدان میں کچھ پیچھے نہیں ہیں ایسے لوگ جن کے علم و دانش کے سامنے دنیا جھکی ہوئی تھی آج برطانیہ اور دوسرے ممالک میں بے روزگاری الاؤنس پر گزر بسر کر کے زندگی کے بقیہ دن کاٹ رہے ہیں یہ وہ چند عذاب ہیں جو معاشی عذاب کی شکل میں مسلمانوں پر مسلط ہیں مگر یہ ہماری زندگی میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کو انہیں عذاب ماننے میں تردد ہوگا لیکن اگر دل کی آنکھوں سے شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان میں سے ہر عذاب دوسرے سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کرنے والا ہے ان عذابوں نے ہمارے اسلامی تشخص کو فنا کر دیا ہے اور ہمیں آخرت سے غافل کر کے دنیا کا پجاری اور غلام بنا دیا ہے اور ہم دوسری اقوام کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں اوپر جن ہلاکت خیز عذابوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ بطور نمونہ کے ہیں ورنہ معاشی عذابوں کے جلو میں سینکڑوں عذاب منہ پھاڑے ہوئے ہیں اپنے زہریلے داتوں سے امت مسلمہ کو ہلاک کر رہے ہیں یہ مال کی محبت ہے کہ ہزاروں جوان بیٹیوں کو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے سہاگ میسر نہیں ہے اور ہزاروں نوجوانوں کو چمکدار معاشی مستقبل نہیں ہونے کی وجہ سے گھریلو سکون میسر نہیں